کی ہے اس میں اللہ رب العزا فرماتے ہیں فص اہل ذکر کہ تم اہل ذکر سے معلوم کرو تم اہل ذکر سے سوال کرو ان کن تم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے اگر تم نہیں جانتے تو تم اہل ذکر سے سوال کرو اور یہاں اہل ذکر سے جو ہے علماء مراد ہے کہ تم ان سے علماء سے سوالات کرو اگر تم ایک مسئلے کے بارے میں نہیں جانتے اللہ رب العزت نے جو یہاں ہے ایک بنیادی چیز بیان کیا ہے کہ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ایک آدمی جو ہے جو ایک اطفقات ان کو جو ہے فور دا ریختہ جانا ہوگا کورٹ میں جانا ہوگا تو چاہے وہ تھوڑا منی کچھ ریختہ جانے گا لیکن جو ہے کورٹ میں جانے کے لیے جو ہے اس کو کی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسے ہے ایسے ہی کورٹ میں نہیں جا سکتا وہ ایسے ہی کورٹ میں نہیں جا سکتا کیونکہ جو ہے کورٹ میں جانے کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں کورٹ میں جانے کے لیے کچھ شرائط ہوتے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے صحیح علم نہ ہو صحیح علم نہ ہو یا اتنا خنوخ کینس نہ ہو رہتا کے بارے میں اور ایک اٹفکار جو ہے اس کے بارے میں کری سے اور ان کے پاس جو ہے اس کا علم ہے تو اس لیے جو ہے صرف ایک آٹفکار ہی جا کر کے فوردہ رختہ کھڑا ہو سکتا ہے اور کوئی آدمی نہیں تو اسی طرح جو ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں اس طرح دنیاوی کاروبار میں جو ہے یہ ہوتا ہے اور اگر ہم دیکھیں ایک فور دیکھے دوسرا فور بیٹھ لے لے تو میری سیکھتے ہی میں تو آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ کہاں جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے اپن ہے اس ڈاکٹر لگے اب چاہے اس کو جو ہے کچھ بیماری کے علاج یعنی معلوم ہو لیکن پھر بھی جو ہے ہے وہ جا کر کر کے ڈاکٹر سے معلوم لیتا کون سی بیماری ہے ان کے کون سی بیماری لگی ہوئی ہے تو پھر جو ہے اس کے اعتبار سے جو ہے اس ڈاکٹر جو ہے اس کو دوائیاں دیتا ہے اب دیکھو ہر فاق میں جو ہے لوگ موجود ہیں ہر فاق میں جو ہے لوگ موجود ہیں اگر مہدی سے ریختہ میں جائے تو پھر ڈاکٹر ڈاکٹور موجود ہے اگر ریختہ میں جائے تو پھر جو ہے ارفقات موجود ہے تو ہر فاق میں کوئی نہ کوئی موجود ہے تو اسی لیے جو ہے اسی طرح جو ہے اللہ رب العز نے جو ہے دین میں جو ہے علماء کو منتخب کیا ہے دین کے لیے جو ہے ان علماء کے منتخب کیا ہے اور وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی کو جو ہے کئی سال جو ہے آٹھ سال نو سال جو ہے چھ سال جو ہے مدارس میں خرچ وقت دیا ہے دین کو سیکھا ہے اور ان کے پاس جو ہے دین کا علم ہوتا ہے ان کے پاس دین کا علم ہوتا ہے اور یہ جو ہے لوگوں کو اس کے کے ان علم ان کے علم کے اعتبار سے جو ہے لوگوں کو جو ہے صحیح راستہ دین کا صحیح سمجھ دلا سکتا ہے اور صحیح راستہ دکھا سکتا ہے کہ دین کیا ہے اور غیر دین کیا ہے تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم کوئی چیز نہ جانے تو پھر جو ہے ہم ان سے رابطہ رکھے کیونکہ یہ ہی وہ لوگ ہیں جو ہے جن کے پاس جو ہے علم ہوتا ہے جس طرح ڈاکٹر کے پاس کینس ہوتا ہے جو ہے کینس ہوتا ہے اسی طرح علماء کے پاس جو ہے یہ دینی کینس ہوتا ہے دینی کینس علماء ہی کے پاس ہوتا ہے اب جو ہے کوئی غیر اور عالم جو ہے جا کر کے دین کو پھیلانا شروع کرے تو پھر اس کے بعد کو معتبر نہیں کیا جائے گا کیونکہ ان کے پاس وہ کینس نہیں ہے جو ایک عالم کے پاس ہے ان کے پاس وہ کینس نہیں ہے جو ایک عالم کے پاس ہے اور کینس جو ہے ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے کہ کینس جو ہے صرف کتاب پڑھنے سے نہیں آتا ہے صرف کتاب پڑھنے سے کینس نہیں آتا ہے بلکہ یہ ایک روحانی چیز ہے یہ ایک روحانی چیز ہے جو دل سے دل منتقل ہوتا ہے جو دل کے دل منتقل ہوتا ہے آپ کو جو ہے کسی کسی استاد کے کے سامنے جا کر پڑھنا ہوگا کسی استاد کو سامنے جا, کر کے پڑھنا ہوگا آج کل کے تو جو ہے بہت آسان چیزیں جو ہے آن لائن ہوتی ہے یہ سب چیزیں ہوتا ہے لیکن اس میں جو ہے یہ وہ طریقہ یہ نبوی طریقہ نہیں ہے دین کو حاصل کرنے کے لیے نبوی طریقہ کیا ہے کہ دل سے دل منتقل ہو دل سے دل کینے سے منتقل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جو ہے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ شاگرد جا کر کے استاد کے پاس پڑھتا ہے بہرحال ایک دوسرا اور دروازہ پھر اس کو ذکر نہیں کرنا ہے آج کا جو اندر ویرپ ہے وہ فضائل اعمال کے بارے میں ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے فضائل اعمال کو لے کر کی جو ہے کچھ سوالات کرتے ہیں تو اس کے جو ہے جوابات انشاءاللہ آج دیا جائے گا اس میں جو ہے بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ اصل میں سوالات تو کئی کئی کیے گئے ہیں فضائل امام کی سرنامہ میں جو سوالات کیا جاتے اس کو میں جو ہے ذکر کروں گا جو سوالات میرے سامنے ہیں اس کو میں ذکر کروں گا کہ اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ فضائل اعمال جو ہے یہ مولانا ادری مولانا زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور یہ جو ہے چند سال ہی گزرے ہیں ان کے تو لہذا یہ معتبر نہیں ہے تو جو ہے اس کا ایک مختصر سا جواب تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں یہ صحیح ہے کہ مولانا کہ یہ فضائل عمار جو ہے یہ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن ان کے لکھی ہوئی کتاب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ معتبر کتاب نہیں ہے یہ معتبر کتاب نہیں ہے کیونکہ جو ہے فضائل اعمال میں جو ہے دو چیزیں ہیں ایک ہے حدیث ہے متن حدیث ہے اور ایک ہے ایک ہے شرح حدیث کی شرح ہے یعنی ایک ہے متن حدیث ہے یعنی حدیث الف اور ایک ہے حدیث کی شرح ہے حدیث کے اطلاق ہے تو دونوں چیزیں جو یہاں پہ ہے یہ ٹھیک ہے دونوں چیزیں یہاں پہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے اور جو ہے جو انہوں نے جو ہے بیان بھی کیا ہے کہ انہوں نے یہ احادیث کہاں سے لیا ہے حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے حوالوں کے ساتھ جو ہے اس میں فضائل امان میں بیان کیا ہے اور جو ہے اگر اس نے انہوں نے جو ہے انہوں نے خود فضائل قرآن میں بھی لکھا ہے کہ میں نے جو ہے اپنے جو ہے کتاب کو جو ہے یعنی فضائل قرآن میں جو ہے لکھا ہے کہ میں نے جو ہے کنکلوسو میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے مشکات شریف سے روایت لیا ہے اور جو ہے ترغیب و ترغیب سے جو ہے روایت لیا ہے اور مرقات سے روایت لیا ہے تو یہ جو ہے وہاں سے روایت لیا ہے یعنی احادیث لیا ہے اس پر اعتماد کر کے انہوں نے جو ہے یہ احادیث لیا ہے تو پھر اس میں جو ہے اشکار کرنے کی کوئی بات نہیں ہے اس میں جو ہے اشکار کرنے کی کوئی بات نہیں کیونکہ یہ کتب جو ہے یہ مولانا ادریس یہ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے سے پہلے اور یعنی صوف الحجری کی کتابیں ہیں صوف ہجری یعنی حضرت سیفا حضرت یارخ طرح کے علماء نے اس کو جمع کیا ہے اس کو جمع کیا ہے تو یہ کوئی آم, کوئی اشکال کرنے کی بات نہیں ہے کہ کہ جو ہے ہے انہوں نے یہ ان کی کتاب بے شک ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے لیکن انہوں نے جو ہے وہاں سے احادیث لیا ہے اور یہ جو ہے معتبر کتاب ہے یہ معتبر کتاب ہے یہ باقی یہ احادیث کی کتاب ہے اور جو ہے اس کام جو ہے یہ ایسے کام جو ہے خود جو ہے ثابت بھی ہے جس طرح جو ہے امام جو ہے امام ابو عبداللہ بن مبارک علیہ یہ ہاندت اینن تاخت ہجری کے ایک عالم گزرے تابعی میں سے ہے سوچ یار خلید اخوف تو یہ انہوں نے کتاب و لکھا تھا کتاب و جس میں جو ہے انہوں نے احادیث زہد کے بارے میں جمع کیا تھا اسی طرح جو ہے فضائل قرآن فضائل قرآن جو امام جس طرح فضائل قرآن امام جو مولانا ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تو پھر امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرح ایک کتاب لکھی تھی کہ فضائل قرآن کے نام سے فضائل قرآن کے نام سے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہی ایک کتاب لکھی تھی اس میں جو ہے یہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فیر ہجری کے عالم ہے اسی طرح جو ہے فضائل قرآن کے نام سے جو ہے عنوان سے جو ہے امام ابی عبید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب لکھی تھی اور یہ جہتوئی حنت فرنت ہجری کے عالم ہے اسی طرح جو امام احمد بن حمر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و لکھا تھا یہ یہ حضرت عین فرتا ہجری کے عالم ہے ادب المفرد یہ جو ہے بھی فضائل کی کتاب ہے جو ہے اس میں چیزیں ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا تھا جس طرح صحیح بخاری صحیح بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا اسی طرح جو ہے ادب المفرد بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اور یہ جو ہے تو یہ سیسن فیفتہ ہجری کے عالم ہے اسی طرح جو ہے فضائل اوقات یعنی وقت کے فضائل وقت کے فضائل میں جو ہے امام حقیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک کتاب لکھی تھی جو ہے اور یہ امام حقیر رحمۃ اللہ علیہ فیر حدت آختم فیصلہ ہجری کے عالم ہیں اسی طرح جو ہے امل الوم و کے نام سے جو ہے امام نسیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی یہ بھی فضائل کی کتاب ہے اور اس میں فصل اندر دعا ہے جس طرح مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے تو یہ جو ہے دری دری ہجری کے عالم ہیں اسی طرح جو لیلہ ابن سنی سنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے یہ جو ہے دری جہدری فیرن ہجری کے عالم ہیں تو اسی طرح جو ہے کتاب الدعا جو ہے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے ادری ہونڈر سیستا ہجری کے عالم ہیں تو آپ اور اس وقت جو ہے ہم فیتین ہنڈریڈ سیفن دیتا فیتین سیفن دیتا ہجری میں ہے تو میرے بھائی دوست بزرگ تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے ایسی کتابیں جو ہے پہلے بھی لکھی گئی ہے ایسی کتابیں پہلے بھی لکھی گئی ہیں تو امام جب اس کے اتباع میں جو ہے مولانا مولانا ادریس زکریہ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ایک کتاب لکھی ہے تو پھر جو ہے اس میں اشکال کرنے کی کوئی بات نہیں اس میں جو ہے اشکال کرنے کی کوئی بات نہیں ہے بالکل بات نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ علماء سے پہلے ہی علماء سے ثابت ہے اور اس میں جو ہے امام جو ہے مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے نے جو ہے ہے ہے بھی بیان کیا کہ انہوں روایت کہاں سے لیا یعنی یہ احادیث انہوں نے جو نقل کیا ہے کہاں سے لیا ہے اور جو حکایات اور فرحال جو انہوں نے نقل کیا ہے کہاں سے لیا ہے تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ ایک معتبر کتاب ہے اس سے جو ہے لوگ جو ہے بہت علوم حاصل کر رہے ہیں لہذا اس پر شک کرنا جو ہے یہ بیجا ہوگا اس پر شک کرنا بیجا ہوگا ہاں اگر کسی کو جو ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کو جو ہے اس اس اکثر تیر نہیں کرنا ہے لیکن بہرحال اس میں جو ہے ایسے کہنا کہ یہ جو معتبر کتاب نہیں ہے یعنی اس پر جو ہے اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو پھر یہ بات غلط ہوگا یہ بات جو ہے غلط ہوگا اسی طرح جو ہے بہت لوگ بھی ایک سوال کرتے کہ ہاں کہ وہ احادیث جو انہوں نے کیا یعنی متن حدیث جو ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں لیکن جو شرح انہوں نے کیا ہے اس کو ہم نہیں مانتے اس کو ہم نہیں مانتے یعنی متن حدیث کو ہم مانتے ہیں لیکن شرح کو نہیں مانتے یعنی جو احادیث وہاں فضل عامہ میں ذکر کیا گیا ہے یہ حدیث کے کے بارے میں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے میں اس کو قبول نہیں کرتا ہاں البتہ شرح شروحات شرح شرح شرح حدیث کو ہم نہیں مانتے تو میرے بھائی دوستو بزرگوں حدیث کی شرح جو ہے یہ بھی اس میں اشکار کرنے کی بات نہیں ہے اس میں اشکار کرنے کی بات نہیں ہے کیونکہ جو ہے یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ جو ہے قرآن مجید کی اطلاق بھی کرتے تھے تفسیر جس کو کہا جاتا ہے حدیث کی شرح کیا جاتا ہے یعنی حدیث کے اطلاح بھی کیا جاتا ہے اور قرآن مجید کی تفسیر بھی کیا جاتا ہے تو پھر جو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں جو ہے اسکال کیا جا سکتا ہے جس طرح جو ہے ایک فور ویلر کی طور پر جو ہے میں آپ کے سامنے لاؤں گا کہ بابو باب امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک باب قیام قائم کیا ہے یعنی باب قیام قول اللہ تعالی وندع الموازین القسط لیوم القیامہ کہ قیامت کے دن جو ہے ہم ہم قسط کو رکھیں گے تو جو ہے اور اس کے بعد جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں وہ ان الاعمال بنی آدم و قول یوزن کہ بنی آدم کے جو ہے اعمال اور اس کے قول جو ہے وزن کیا جائے گا تو اب مجاہد یہ مجاہد کون ہیں یہ مجاہد ابن عباس کی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی شاگرد ہے صحابی کے شاگرد ہے یعنی یہ تابعی ہے اب جو ہے یہ فرماتے ہیں اور ان کے جو ہے یہ تفسیر میں جو جو مجاہد کہا جاتا ہے ہے تو پھر یہ اکثر مرتبہ انہوں نے جو ابن عباس ہی سے لیا ہوا ہے ابن عباس ہی سے لیا ہے یہ اہل علم اس کو جانتے ہیں تو مجاہد فرماتے القسط العدل بیرومی برومیہ کہ رومی زبان میں جو ہے قسط توس جو کہا جاتا ہے عدل کو یعنی ہم عدل کو قائم کریں گے قیامت کے دن ہم عدل کو قائم کریں گے قیامت کے دن تو یہ جو ہے صحیح بخاری میں جو ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اس کو نقل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو تفسیر یہاں بھی ہوئی ہے تفسیر یہاں بھی ہوئی بھی ہوئی ہے جس طرح جو ہے امام رحمۃ اللہ علیہ نے قسط قسط کے تفسیر کیا ہے یعنی عدل یعنی اس کو قسط کو اطلاق کیا ہے یعنی قسط کا معنی عدل ہے قسط کا معنی یہاں پہ عدل ہے تو اسی طرح جو ہے تفسیر میں تو یہی ہوتا ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں کے حدیث کو اطلاق کیا جاتا ہے یا قرآن مجید کو اطلاق کیا جاتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہوتا ہے اسی طرح جو ہے صحیح بخاری میں بھی ہے ایک ایک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو میسر کلو میسر لما خلق له تو اب جو ہے مجاہد فرماتے ہیں کہ یسر نل قرآن بلیسانک علیہ کہ جو ہے مجاہد فرماتے ہیں کہ یسر نل قرآن بلسانی کہ ہم نے جو ہے قرآن کے آپ کے لیے جو ہے آسان فرما دیا یعنی آپ کے لیے اس کی کراط کو آسان فرما دیا اس کی کراط کو آسان فرما دیا تو میرے بھائی دوستو بزرگوں دیکھو یہاں پہ بھی تفسیر کیا گیا ہے یہاں پہ بھی ابلیغ کیا گیا ہے تو یہ کوئی جو ہے اشکال والی بات نہیں ہے کہ جہاں پر جو ہے قرآن مجید کے اطلاق ہے جو جو ہے ہے جہاں پر قرآن قرآن مجید اطلاق ہو رہا ہے یا جو ہے احادیث کا اطلاق کیا جاتا ہے یہ کوئی اس اس میں جو ہے اشکال کرنے والی بات نہیں ہے اسی طرح جو ہے آگے جو ہے یہ صحابی تابعی ہے اسی طرح جو ہے آگے ہم بھی نکل کریں گے کہ دیکھو یہاں پہ ایک روایت ہے جس میں جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تہجد من اللیل قال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آم تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے ربنا لك الحمد الحمد انت انت السماوات السماوات والارض والارض ولك رب وما فيهن اس لیے یہ دعا آگے بھی جا رہی ہے بہرحال اس میں جو ہے اس میں جو ہے آگے اس کے میں جو ہے فرماتے ہیں ابو قال ابو عبداللہ ابو عبداللہ فرماتے ہیں قال قیس قال قیس بن سعد و ابو زبیر تاؤس یعنی یہ حضرات تاؤس سے نقل کرتے ہیں قیام قیام یعنی جو ہے قیوم جو انت انت قیم السماوات والارض کو انہوں نے اطلاق کیا قیام سے انہوں نے اطلاق کیا قیام سے یہاں پہ قیام قیوم قیموں سے مراد ہے قیام اور جو ہے قول مجاہد القیوم القیوم قائم ام کل شعی القیوم قیم کل کئی یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے یہ اس کو جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا اسی طرح جو ہے اور آیت میں سے جس کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے ام حسب تم ان تدخل الجنت ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم بستهم البأساء والضراء بأساء والضراء یہ جو ہے و کے اخلاق جو ہے دیکھو مختلف صحابہ اور صحابہ سے اور تابعی سے یہاں پہ آپ کو ملے گا قوال ابن مسعود ابن مسعود فرماتے ہیں ابن عباس و ابو عالیہ و مجاہد و سعید و سعید بن جبیر والحسن والقتادہ والضحاق والربیع البأساء الفقر وقال ابن عباس دراء السقم دیکھو یہ مختلف صحابہ اور جو ہے تابعین فرماتے یعنی ابن مسعود فرماتے ہیں اور ابن عباس اور ابو عالیہ اور مجاہد اور سعید بن جبیر اور حسن یعنی حسن مصری اور قطادہ اور درحاق اور ربیع یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ کے معنی یہاں پہ یعنی جو ہے بتیکنس یہاں پہ فقر ہے اس آیت میں جو اللہ رب نے فرمایا ہے تو یہاں سے مراد فقر ہے اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابد سے مراد یہاں پہ سقم ہے تو دیکھو اس کو ابن قصیر رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے یہ ایک معتبر تفسیر کی کتاب ہے جو ہے اردو میں بھی اور عربی میں بھی اور اس وقت جو ہے نیدر لینڈس میں بھی الحمد للہ اس کو جو ہے فرتال کیا گیا ہے بہرحال تو یہ جو ہے تفسیر کیا گیا ہے میرے بھائی دوستوں بزرگ تفسیر جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آم آم جو ثابت نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ سے ثابت ہے قرآن اور احادیث کے تفاصر جو ہے یہ جو ہے صحابہ سے ثابت ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں بزرگ لہٰذا جو ہے اس میں جو ہے جو کوئی چیز صحابہ سے ثابت ہو گیا تو پھر جو ہے اس میں کوئی اشکال کرنے کی بات نہیں ہے اس میں جو ہے کوئی اشکال کرنے کی بالکل بات نہیں ہے اور امام بخا اور مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب جو ہے یعنی مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فسائل اعمال میں جو شروعات شرح کیا ہے حدیث سے حدیث کا تو پھر اس میں بھی اشکار کرنے کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے حدیث کی شرح کیوں کیا ہے حدیث کی شرح کرنا تو یہ تو صحابہ کے دور سے ثابت ہے یہ صحابہ کے دور سے ثابت ہے اب جب انہوں نے حدیث کی شرح کیا ہے حدیث کو اطلاع کیا ہے تو پھر یہ ایک نارمل چیز ہے ایک نارمل چیز اس میں شک کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کیا ہاں، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات لکھ دیا نہیں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات لکھی ہے تو پھر جو ہے وہ الگ بات ہے کہ اس میں جو ہے علماء اس میں جو ہے اس کو جان لیں گے لیکن جب تلک جو ہے کوئی بات جو ہے قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں جا رہا ہے تو پھر جو ہے اس پر جو ہے انگلی نہیں اٹھایا جا سکتا اس پر انگلی نہیں اٹھایا جا سکتا میرے بھائی دوستوں بزرگوں اسی طرح جو ہے اب جو ہے تفسیر قرآن مجید کی تفسیر تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب و تفسیر جو ہے اپنے سہیل بخاری میں لکھا ہے کتاب و تفسیر جس میں جو ہے قرآن مجید کی تفسیر کیا جاتا ہے اسی طرح جو ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب و تفسیر لکھی لکھی ہے مسلم شریف میں اسی طرح ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کے بھی کتاب و تفسیر ہے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کتاب و تفسیر بینا ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو کتاب و تفسیر مل جائے گی بینا ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو میرے بھائی دوستوں بزرگ کتاب و تفسیر مل جائے گی تو ایک نارمل چیز ہے اور یہ ثابت ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے میرے بھائی دوستوں بزرگ جو خراب ہے جو خراب ہے نہیں میرے بھائی دوستوں بزرگ لہذا جو اس کو خون اکثر تیل کیا جائے گا اسی طرح جو ہے بخاری شریف کے چند شروحات میں آپ کو نقل کروں کہ بخاری شریف کے چند شروحات یعنی جو ہے شرح کتاب جو ہے جس میں جو ہے بخاری شریف کے احادیث کو اٹلیک کیا گیا ہے تو جو ہے اب دیکھو فتح الباری فتح الباری ابن حجر الاسکلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھی ہوئی ہے یہ آپ ٹوین فیفتہ ہجری کے عالم ہیں اسی طرح فتح الباری بھی ہے ابن رجب الحمبلی رحمت اللہ علیہ کے یہ جو ہے یہ سیفہ اندر فیفہ نیخن تک ہجری کے عالم ہیں سیفہ اندر فیفہ نیخن تک ہجری کے عالم ہیں اسی طرح جو ہے آم قسطلانی امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی جو ہے ہے بخاری شریف کی شرح ارشاد الساری یہ نیخن درین درین ٹوینتا ہجری کے عالم ہیں میرے بھائی دوستو بزرگ یہ جو ہے یہ صرف چند نام میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اور اسی طرح جو امام سیوتی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلم شریف کی ایک شرح ہے شرح سیوتی جو ہے اعلی مسلم یہ نیخانت نیخانت الف ہجری کے عالم ہے اسی طرح جو ہے شرح نوی شرح نوی جو یہ مسلم شریف کے جو ہے ایک شرح ہے یہ جو ہے سیس ہاندر سیسن سیفن فنتا ہجری کے عالم ہے سیس ہاندر سیسن سعیف ہجری کے عالم ہے اسی طرح جو ہے یعنی میں آپ کے سامنے یہ نقل یہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نقا القاری بھی لکھی ہے بخاری شریف کی شرح ہے امدۃۃ القاری یہ آخر فیصم فیفتہ ہجری کی عالیم ہیں اور انہوں نے بخاری شریف کی بھی انہوں نے جو ہے ابو داؤ شریف کی بھی شرح لکھی ہے یہ آخر فیصم فیفتہ ہجری کی عالم ہے اسی طرح جو ہے کئی احادیث کی کتاب جو ہے کئی حدیث کی شروحات آپ کو مل جائے گی میرے بھائی دوستو بزرگ احادیث کی کئی شروحات مل جائے گی لہذا اس پر اشکال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں اشکالات کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو یہ چیزیں جو ہے کئی یہ چیزیں جو ہے پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے پہلے ہی سے چلی آ رہی ہر حدیث کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہم وہ یعنی یہ کہ ہر حدیث کا وہ معنی نہیں ہوتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں ہر حدیث کا وہ معنی نہیں ہوتا ہے جو ہم سمجھتے کبھی کبھی جو ہے اس کا معنی الگ ہوتا ہے جی کبھی کبھی جو ہے حدیث کا جو ہے معنی الگ ہوتا ہے اور ہم معنی کو بقرعید نہیں ہوتا ہو پاتے یا جو ہے اس میں اہل علم جو ہے جانتے کہ ہر کے احادیث کی تدبیق بھی کبھی کبھی کیا جاتا ہے اب جو ہے اس میں جو ہے شرح شرا حضرات کا کلام ہوتا ہے کہ اوپر سے کیا چلا آ رہا ہے اوپر سے کیا چلا آ رہا ہے میرے بھائی دوستوں بزرگ اس کو جو ہے کوئی شخص اور ایک بات اور ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں جو ہے حدیث کی شروحات کو نہیں مانتا میرے بھائی دوستوں بزرگ تو پھر اس کو صرف یہی کہا جائے گا کہ آپ جو ہے ایسا شخص جو ہے علم حدیث کیا ہے اس کو معلوم نہیں ہے اس کے جو ہے وہ فن اس نے معلوم نہیں ہے علم حدیث کا فن سے کوئی بھی رابطہ نہیں ہے کیونکہ ہر ایک فاق کا ایک الگ سا آدمی ہوتا ہے نا میرے بھائی دوست بزرگ اب میری سے آدمی سے جا کر کے آپ کہے گا جی میں آپ کے ان ڈاکٹر کی کتابوں کو مانتا نہیں تو پھر ہنس کر کون کہے گا ٹھیک ہے آپ مت مانو آپ مت مانو تو وہ کیا سمجھے گا وہ فوراً جان جائیں کہ اس کو اس ان سب چیزوں سے جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو معلوم نہیں ہے تو میرے بھائی اور دوست بزرگ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کتابوں سے تو اطلاق لیا ہے انہی کتابوں سے انہوں نے اطلاق لیا ہے اور اطلاق جو انہوں نے کیا ہے انہی کتابوں سے تو لیا ہوا ہے اور مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے ویسے شخص بھی نہیں ہے مولانا زکریہ رحمۃ اللہ اللہ علیہ نے امام امام مالک مالک رحمۃ ایک شرح لکھا ہے عربی زبان میں المسالک کے نام سے عربی زبان میں او جز المسالک جس کو عرب حضرات بھی خبر کرتے ہیں جس کو عرب حضرات بھی خبریں کرتے ہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں ایسے شخص پر جو ہے اشکار کرنا جو ہے اپنے اوپر خود یہ کہنا ہے کہ مجھ کو اس مجھ کو علم حدیث سے کوئی کینس نہیں ہے میرے مجھ کو علم حدیث سے کوئی بھی کینس نہیں ہے گویا کہ اپنی جہالت کو ظاہر کرنا ہوگا میرے بھائی دوست لہٰذا ہم جو ایسی چیزوں سے بچے اگر ہم کو معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن اشکار کرنے والا تو نہ بنے ہم کو معلوم نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم کو اس کام میں ایکسپٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے نہیں ہے لیکن اشکالات نہیں کرے ہم اشکالات نہ کریں کیونکہ جو جو اس سے ہمارا خود کا نقصان ہوگا ہمارا خود کا نقصان ہوگا ایک فور بھی سمجھ لیجئے کہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس سے وہ جو ہے کافر نہیں ہوتا آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس سے کافر نہیں ہوتا لیکن اگر وہ شخص جو ہے نماز کی توہین کرنا لگے نماز کو مذاق اڑانے لگے یا یہ کہہ دے کہ ہاں یہ یہ کچھ نہیں ہے تو پھر میرے بھائی دوستوں بزرگوں وہ کافر ہو جائے گا اور فوراً ہی کافر ہو جائے گا کیوں کیونکہ اس وقت جو ہے انہوں نے نماز کی توہین کی لیکن اللہ کے احکام سے میرے بھائی دوست بزرگ بزرگوں دین کی کتاب ہے دین کی کتابیں اس میں دین کے علوم ہیں اگر ہم نے جو ہے میرے بھائی بزرگ ان کتابوں کو جو ہے جو جو اس سے ہے کئی ہزاروں لوگ ہدایت پا چکے ہیں اگر ہم اس کو جو ہے اس کے بارے میں بری بری باتیں کہیں گے تو میرے بھائی دوست بزرگوں ہمارے گھر میں کبھی کینس نہیں آ پائے گا ہمارے گھر میں کبھی کینس نہیں آ پائے گا اہل علم کے جو ہم نے قدر نہیں کیا تو پھر ہمارا یہ بھول جانا کہ ہم دیندار بن پائیں گے ہم دیندار بن پائیں گے ہم دیندار نہیں بن پائیں گے صرف داری آ جانے سے دینداری نہیں آتی میرے بھائی دوستوں بزرگوں صرف کرتا پہننے سے دینداری نہیں آتی دینداری کا مانا تو دل کا بدل جانا ہے دینداری کا مانا دل کا بدل جانا ہے شریعت کے مطابق ہو جانا ہے تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں ہم ان باتوں پر غور کریں ہم ان باتوں پر غور کریں ہم کو کوئی کام پسند نہیں ہے ٹھیک ہے پسند نہیں ہے لیکن ہم تو اشکار کرنے والا نہ بنے ہم اشکار کرنے والا نہ بنے یہ چند جوابات تھے الحمد للہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کے اشکالات سے جو ہے آدمی غصہ ہوتے نہیں جس طرح سوال جو ہے سوال کرنا یہ شفا ہے یہ شفا ہے اگر کوئی شخص جو ہے صحیح معنی میں فضائل اعمال کو بقرعید ہونا چاہتا ہے تو پھر انشاءاللہ یہ بیان اس کے لیے کافی ہو جائے گا یہ چیز جو ہے جو میں نے اٹل کیا ان شاء اس کے لیے کافی ہوگا جو لیکن اگر شخص کوئی شخص جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے پھر بھی جو ہے اس کو جو ہے صرف اشکال ہی پر چلانا ہے تو پھر جو ہے میرے بھائی دوست بزرگ ایسا شخص کے لیے قرآن بھی دس مرتبہ نازل ہو جائے پھر بھی جو ہے اس پر جو ہے اس کے کبھی دور نہیں ہو پائے گا میرے بھائی دوست بزرگ اس لیے جو ہے اپنی قبولیت کی صلاحیت کو گوانا مت اپنی قبولیت کی صلاحیت کو گوانا مت جب کوئی شخص اس کو بخیف ہونا چاہتے ہیں سب سے دو رکعت نماز پڑھ کے اور اس بیان کو سنیں دو رکعت نماز پڑھ کے اس بیان کو سنیں جس کو جو ہے فضائل اعمال کے بارے میں کچھ کچھ چند اشکالات تھے تب جا کر کے انشاءاللہ اس کو بخریف ہو جائے گا کہ یہ کوئی جو ہے یہ کوئی چیز ایسی چیز نہیں جو نوا ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ پہلی سی چلی آئی ہے یہ چیز جو ہے پہلی سی چلی آ رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب